وہ اپنا وقت صحیح طریقے سے استعمال کرا سکتی ہے جو لوگ کسی نظام الاوقات کے پابند نہیں ہوتے ان کا وقت کون سی مرتبہ یوں ہی ضائع اور برباد ہوتا ہے ہمارے کاغذ کے یہاں وقت کی بڑی قدر و قیمت تھی حضرت ڈاکٹر دلحل صاحب اللہ علیہ فرماتے آئی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وقت کی اتنی اہمیت تھی گویا یہ چیز آپ کے مزاج میں اور آپ کی طبیعت میں رسی بسی تھی ہر کام نظام کا پابند تھا آپ کا نظام الاوقات بنا ہوا تھا اور اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے وہ کام کیا کہ بڑے بڑے ادارے اور بڑی بڑی اکیڈمیاں وہ کام نہیں کر سکتے حضرت مفتی محمد شفیع کا نور اللہ عمر قدم کا مقبولہ کے اندر مولانا یونیک صاحب کا ملی رحمۃ اللہ علی نے ایک جگہ اپنے درخت میں نقل فرمایا کہ حضرت حکیم العمر نور اللہ عمر قدم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی عادت ڈالا اور اس سے مجھے زندگی میں بہت فائدہ پہنچا یہ نظام الاوقات جو ہے نا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے ضرورت ہے ہم بھی اپنی زندگیوں کو اس کا پابند بنائے آپ کے چوبیس گھنٹے میں جو بھی کام ہے آپ تو دکان کا وقت تو طے ہوتا ہے ایک بات مشاغل والے کہ ان کا اوقات طے شدہ ہوا کرتے ہیں دکاندار دکان کا وقت کتنے بجے دکان ملے گی کتنے بجے بند ہوگی اور اس کے گھر پر بڑے سے بڑا آدمی کوئی قریب سے قریبی رشتے دار بھی اگر مہمان آیا ہوا ہو تو وہ دکان کے کھولنے کے وقت میں کوئی تاخیر نہیں کرے گا اور پہلے تو بتا دے گا کہ میرا سوال وقت دکان راستہ ہے میں اس دکان پر رہوں گا یہاں اور یوروپ امریکہ کا حال تو یہ ہے کہ وہاں کا مسئلہ اور زیادہ سہی وہاں ہر چیز میں بڑے بڑے مہمان آتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کپڑا پھونک دیتے ہیں کمرے میں بیج ہوتا ہے کھائی ہوتی ہے یوں ہے آپ اپنا کرتے ہیں میں اپنے کام کسی کو کسی کے کو بات بیٹھنے کی اور وقت دینے کی فرصت نہیں ہوتی ہے تو ایسا کرتا کر رہا تھا کہ اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنا یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد میں حسن اسلامی مرد پر ہوں مالا یعنی۔ کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو توڑ کے لایا یعنی نہیں یعنی کیا ایسے اقوال اور ایسے افعال جس میں نہ تو کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ یہ فائدہ ہے ایک آدمی تجارت کرتا ہے تجارت مشہور ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی سے کوئی کام کرتا ہے اس وقت سے کوئی بات کرتا ہے تو دنیا کے اعتبار سے کیونکہ اس کے لیے وہ ایک ذریعہ معاش ہے صحیح شریعت کا بتایا ہوا تو اس کے اندر اس کے لیے بھی شرط تھا اگر سب ہے مزدورات سے ایک چیز دے دی ایک جو ہے سبزی بیچنے والا جو ہے کنجوا جو بار بار اگر جن سو مرتبہ اعلان کرتا ہے لے لو سبزی لے لو سبزی اس کا یہ لے لو سبزی کہنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے اس لیے یہ تو اس کی تجارت لیکن ایک آدمی کو ہے وہ اگر ایک مرتبہ بھی جملہ بولے گا اس کے حق میں لانا کھایا جانا شمار یعنی ہو جائے گا دونوں میں فرق ہے تمہارا کہنے کا حق یہ ہے کہ اپنے دنیا تین دونوں چیزوں پر اپنا ایک نظام بنانا آپ کسی جگہ پر تربیت کرتے ہیں حکومت میں وہ وقت طے ہے وہاں جانے کے لیے آپ وہ سارا رکھتے ہیں نماز نمازیں پانچ وقت کی ہو تو اپنا اوقات نہیں ہمیں پڑھنی ہے اور نماز کے ساتھ اس کے علاوہ دوسرے جو دینی کام ہیں قرآن پاک کی تلاوت میں تصویرات میں اور دوسرے جتنے بھی چیزیں ہیں اس طرح گھر کی آپ کی ذمہ داریاں ہیں اہل خانہ کے ساتھ ان کے گفتگو ان کی تربیت ان کے طرف دور اور دوسرے جو جو مہاراج آپ کے اوپر معاشر کی نیند اور خرابی ہے اعتبار سے جو جو ذمہ داریاں ہیں اور اس کی وجہ سے جو جو فرائض منتقل اور جو کام آپ کے ذمہ ہیں ان سارے کاموں کا سامنے رکھ کر کے باقاعدہ ترتیب سے نظام بنا لیا جائے ٹائم ٹیبل اور اپنے آپ کو اس نظام الاوقات کا پابند بنائے یہ حضرت مولانا مفتی محمد صاحب عثمانی سرکار کا کہ یہ شروع میں بہت ساری بات ہوتا نہیں کابو میں نہیں آتا بہت سے احباب کو کہا تو میں نے بنایا دو چار شروع سے ختم ہو گیا نہیں آپ کو اس کے لیے بڑی محنت اٹھانی پڑے گی مشقت سے کام لینا پڑے گا لیکن جب لگے رہیں گے ان شاء اللہ ایک وقت آئے گا کہ ان کی آپ کے قابو میں آ جائے گی اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کی زندگی جو ہے نا اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کا بہترین طریقہ ہی ہے تو میں یہ ڈرا دوں ہمارا کوئی اور برباد ہمارے اکاڑی کا ہاتھ یہ تھا تو اپنی جو ہے ضروریات کے اندر سے وقت نکالا کرتے تھے علی جانی بجائے ساتھ کے اندر نقل فرمایا ہے ہے کہ وہ جو بجائے روٹی کھانے کے سب کو کام کیا کرتے تھے اور کسی نے پوچھا پر روٹی کھانے میں کمانا پڑتا ہے اس کا وقت زیادہ لگتا ہے سب کچھ پھانک لیتا ہوں تو جلدی سے یہ کام ہو جاتا ہے اور مجھے ستر مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے وہ انہوں نے حساب ہوتا ہے ان کا یہ معمول بجائے روٹی کھانے کے کچھ پھانکنے کا چالیس سال سے تھا اندازہ لگاؤ ہمارا آپ کا روزگار ڈیزائن جلدی کھانے تو ہماری طبیعت جو ہے اگتا جاتی چاہیے تو اسرائیل کی طرح نہیں لیکن یہ جو ہے اپنا اوقات کو صحیح طریقے سے وصول کرنے کے لیے اللہ کے یہاں عدل خواب کا ذخیرہ جو ہے جمع کرنے کے کتنے حدیث ہیں چالیس سال تک انہوں نے صرف سستوں پر گزارا کیا تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آدمی اپنی بنیادی ضرورت تھا کبھی کبھی بنیادی ضرورت کی اس کے اندر جو وقت لگتا تھا اس میں کٹنگ کر کے کٹوتی کر کے اس کو بچا کر یا اللہ کی یاد میں استعمال کرے گا وہ دوسرے وقتوں کو ضائع کر سکتا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہوئے جب سب کر رہے ہیں بازی ٹائم پاس ٹائم پاس ہمارے پاس اتنا وقت ہے تو اس کو بہت گزارنا انہوں نے اس کی سمجھ پڑتی نہیں اللہ جمال کی خاصی علی مصر کے بہت بڑے آدمی ان کی ترتیب بھی ہے بڑے سارے کسانی ہے ایک مرتبہ کہیں گزر رہے تھے چند لوگوں کو دیکھا کہ بیٹھ کر جب شب کر رہے تھے تو کہنے لگے اگر وقت کو ایسی چیز ہوتی جو خریدی جا سکتی تو ان کا وقت ہم خریدیں گے لیکن تو ہے دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو کام سبھی کاموں میں مشغول یہی ہے زندگی کو کامیاب بنانے کا شاداب اللہ نے کو امرود شاعر بول رہے دوا دبی کو امرود شاپنگ کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی نہیں جو کیا تھا دوسرے ہزار کے انبیاء علیہ السلام السلام کے مقابلے میں عطا فرمائی انہیں ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عطا فرمائی تھی کہ آپ کے کلام میں ایسی باتیں ہوا کرتی تھی ایک الفاظ پر معنی زیادہ ہے تو ہوں کے ان جواب کریم میں ایک یہ اشار آپ کا یہ اتنے اسلام مرے پر تو مانا ہے ایک اطلاعاتی کے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ چیزوں کو کا جس کوئی فائدہ دنیا کے اعتبار سے بھی نہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی چاہے وہ کوئی بات ہو چاہے وہ کوئی کوئی کام چاہے وہ چیز کرتا ہوں ہمارے حضرت مفتی صاحب اللہ علیہ کے ساتھ ایک ایک بندہ وہاں افریقہ کے سفر میں جگہ پر جانا ہوا اور دیکھا ہوگا لوگ اپنے مکانات کے کے اندر لیے معلوم کیا کیا کانگریس گھر بہت بڑا پود رکھا ہوا تھا تو ہمارے سے میں آنند ملتا یہ کیا ہے کئی یہ کیا کام تھا سماج اب تک تو یہ سنتے تھے کہ جائے ہوئے دو چیزیں چیزیں چیزیں کال اب اب تک بھی بھی آئے آئے ہیں بلکہ ہمارے گھروں کا حال یہ ہو گیا کہ ہمارے گھروں میں لایا چیزیں جو ضرورت کی چیزیں اس کے مقابلے میں زیادہ اور ہر گھر میں شوکیس تو ہوتا ہی یعنی معمولی معمولی غریب آدمی اس کا استعمال کرتا ہے اور دوسری چیزیں جس کو بات کہتے ہو وہ تو پھر اپنے پیسوں کا کی نمائش کرنے کے لیے معلوم نہیں کیا کیا کرتا تو بات اور ہمارے جس نے کیا کیا حضرت سے سے کہ اگر اس نجات حاصل کرنے کا طریقہ ہے تو بھائی نظر دیکھو یہ چیز ہماری ہمارے دستر ہے تو بہت آدمی نے بیچ میں نتیجے کے طور پر ذکر کیا حقیقت یہ ہے کہ یہ لایا چیز اور اور اور بات کام دونوں سے اپنے آپ کو کوئی کام ایسا جس کا نہ تو کوئی دنیا بھی فائدہ ہو نوجوان بھی فائدہ ہو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کوئی بھی بات ایک جس سے نہ تو دنیا کا فائدہ ہے نا آخرت کا فائدہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے یہ تو بڑا ہمارا جو دور ہے بڑا ترقی اور علمی دور کہنا تھا یوروپ وغیرہ امریکہ وغیرہ کا فائدہ ٹائم مینجمنٹ کرنے والے منٹ بھی ہوتے ان کا ٹوس کم ہوتے اور حصہ لینے کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں کے جو لیڈر ہوتے ہیں چلانے والے مینیجر وغیرہ اور اسی طریقے سے تعلیم اسکولوں کے لیکچرار اور بڑے بڑے ماہرین وہ اس ٹائم مینجمنٹ میں بڑی بڑی رقمیں فیس دے کر کے حصہ لیتے ہیں کہ اس کے لیے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح صحیح استعمال کرتے ہیں ہمارے حاضر کو اللہ تعالیٰ نے ہی عطا اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کی صحبت کے نتیجے میں ان کا مزاج ایسا بنا ہوا ہوتا تھا کہ وہ ایک لمبے کو ضائع کرنا اور برباد کرنا گوارا اور کل آپ کو سنا ہوگا والا تصویر دے رہا ہے کے کو بھی سفر ہو رہا ہے تو بھی وہ اپنے نواب ہے اس کو اتر گئے جو ہے کچھ اور آگے چلے گئے یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو یہ اپنے وقت کو ان کا مقولہ مشہور ہے کہ میں نے نبی میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ حدیثیں حاصل کی ان میں سے انتخاب کر کے اپنی سنن کے اندر چار لاکھ آپ کو روایتوں کو شامل کیا ہے اور اردو شراسم کے سارے ارشادات کا خلاصہ چار چیزوں کے اندر ہے چار روایت اس میں ایک روایت یہ بھی ہے میں حسن اسلامی مرے اور ہمارا یعنی اگر صاحب صاحب بہترین رحمۃ عالم نے امام کے سلسلے میں ان کے اس مقبلوں کو نقل کرنے کے بعد ان چار روایتوں کو پوری تقریر حدیث کا خلاصہ کیوں کی تو اس میں سبھی کے لکھا نکال کہ اپنی زندگی کے اوقات کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا استعمال ہوتا اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ احساس کہ میرا وقت صحیح گزرے یہ اللہ تعالیٰ کا وہ بہت بڑا نام ہے جو ہر و ناٹک کو حاصل نہیں ہوتا جس کے دل میں ایمان کی حلاوت ہو اور اللہ کی محبت ڈر کی ہوئی ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کرے گا کہ اس کا کوئی جماعت نہ آئے اور برباد نہ ہو حضرت خان کے مواعد میں ایک واقعہ ہے ایک مرتبہ حضرت فضا علیہ السلام حضرت ابراہیم ازم رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے گئے ان کی ملاقات انہوں نے ملاقات کی اور مقابلہ کرنے کے بعد پھر وہ تصویر لے کر بیٹھے اور پڑھنے اور اس کے بعد ہمیں تعلیم کرنے لگے کہ لوگ کو میری ملاقات کی تمنائیں کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور بے فکر آتی ہے کہ میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا مسافہ کر کے پھر لگ گیا آپ کی تصویر کے اندر اور ضلع نے اپنے اس احساس کا ان کے سامنے انحاظ کیا پھر آپ نے تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا حالانکہ لوگ تو زندگی پر تمنائیں کرتے ہیں ان کی ملاقات ان کی ملاقات

اور ان کے دل سے بدل سکتی تھی تو حضرت رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کو بدل کا مقدا اور وہاں ڈاکٹر صاحب نے لکھوں کا پیش تھا تو بابا وہ اس کا خطا صاف کر کے اس کا جو کچھ یہ ہوتی ہے اس کو پھر دوبارہ اس کو یہ کرنے کے لیے جو چھپی ہوئی چیز کو یہ کر کے پروف لے پروف لے تو دور کے وقت وہ ملتی تھی وہ کافی اور اصل تک اس کو حوالے کرنا ہوتا تھا اور ادھر حضرت خانی رحمۃ اللہ کی مجلس جو ہے اور لاہور کے بعد لوگ کھاتے تھے ان کی شرکت کرتے تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ جمع تھے کہ میں وہیں اور خانقاہی کے کونے میں بیٹھ کر وہ گروپ دیکھتا تھا اس میں حضرت کے سندر میں حاضر ہوتا رہتے تھے حضرت دور جیسے بڑا محروم ہوں کہ دور دور سے لوگ آپ کی مزید میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہوئے بھی جو ہے وہ شرکت نہیں کر پاتا تو حضرت حسین محمد ابلا نے جواب سنا فکر نہ کریں آپ میری مزید میں نہیں ہوتے لیکن میں آپ کی مزید میں ہوتا ہوں میں دیکھتا ہوں آپ آپ کو تو میں میں سوچتا ہوں کہ کام کو کسی پر ہو ہے تو میں یہ کرنا چاہتا تھا یہ نظام الاوقات اپنے آپ کو اپنا نظام نظام الاوقات کے مطابق چلنے کا اگر بنا کیا جائے تو اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے دلی کے اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی بلکہ شیخ ابو القاسی امام ابو سور کے شاگرد رہے اور حضرت سیریش سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں ان کا مقولہ طالب امام الزاد رحمۃ اللہ علیہ اور نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کسی بندے سے بے روحی اور حیرات کی علامت یہ ہے کہ اس کو نایانے میں لگانا کوئی آدمی نایانے میں لگا ہوا ہے یہ ہے بات کی کہ اللہ تعالیٰ رہے اگر اللہ تعالیٰ توجہ کرنا چاہے تو اس کا وقت کام میں مشکل ہوتا تو بہارا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اوقات کو صحیح نکالنا ہے یہاں اس کے ایک ایک نمر سے فائدہ اٹھانا ہے اگر شاید مہاراجا کلیا کال مسلسل ہے پر اپنے کام میں لگے ہو باتیں کرو بات چاہے گئے ہو تو دو اور لیکن باتیں نہیں کرو مدد کیا بات پر بڑی پابندی کی اگر اس کو پتا چلتا کہ بلا آدمی باتیں کر رہا ہے تو مدد بڑے ناراض چاہے وہ غریب کیوں ہو اس لیے یہ چیز جو ہے آدمی کے اوقات سے باہر کرنے والی ہے ہمیں اپنے کام میں مشکل رہنا یہاں رہ کر اپنے آکاش کو وصول کرنے کے لیے جیسا کہ پہلے بھی بتایا تو سب شکلیں ہیں اب جیسے ابھی اٹھ کر کے آئے ڈاک کر فون کرنے فون کر کے بڑھانے بات کی دلاؤ اگر دلاؤ میں جینے لگتا ہے تو مجھے کون گھنٹہ دلاؤ کرنے کے بعد کی پیدا ہوئی تو آپ قرآن کو کر کے تصویر پڑ گئے تیسرا کرنا چوتھا کرنا گرو شریف استفاع موبائل ذکر کے اندر ہم نے پڑھنے جیسے سنیے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ پکڑ میزان یہ سبحان اللہ جو ہے وہ میزان عمل کو توڑ دیتا ہے سبحان اللہ کا خواب اور الحمد سبحان اللہ یہ سارا نہ بین سماوات کے بدل اور الحمد سبحان اللہ جو ہے وہ آسمان اور زمین کے بیچ کی فضا کو خواب سے ہم دیکھتے کلمہ اتنا کہیں اس کو ہم بڑی آسانی پیدا کر سکتے ہیں لیکن بس ہم ان چیزوں کا علم ہونے کے باوجود اس کو عمل کرنے کے معاملے میں بھائی شروع میں تو اپنی طبیعت کو اس کا حل بنانے کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑے گا دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ شروع ہی آدمی اس کو آسانی سے انجام دے سکے کسی بھی فن کا کوئی ماہر ہے کے پیچھے پاگل بنتے ہیں یا پہلی کام کرنے والے اداکاروں کے پیچھے پاگل بنتے ہیں ان طرح زندگیوں میں گرم کر کے دیکھیے تو ان پر کیسی پابندیاں لگ چکی ہے اور اپنے فن کو باقی رکھنے کے لیے وہ کیسی کیسی مشقت اٹھاتے ہیں ڈاکٹروں کی نگرانی رکھتی ہے ان کو آپ کو یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے فلاں اس کو سنا ہے یہ کرنا ہے فلاں کرنا ہے یہ تو اس کو اگر آپ کریں گے تو آپ کریں گے یہ تو کوئی زندگی ہوئی ایک ایڈوانس ہو گئی

کہ اس کو کافی بننے کے لیے کتنی مشقت اٹھانی پڑی کیسی مشقت کرنی پڑی تو پھر صحیح لگتی تھی اس کے باوجود لگانا پڑا اور محنت اٹھائی اس کے بعد تو سیدھا تو یہ کرتری کاری ہے تو جب تم آگے پیٹ سے وہ کاری بن کر کے آیا نہیں بلکہ اس طرح ہوتا آپ ہم لوگ جو ہے ان کا تو صحیح اس طرح جو ہے پڑھنے کے لیے انہوں نے کتنی ریاضت کی ہے کتنا ناشہ کیا ہے کتنی محنت کی ہے کتنی مشقت اٹھائی ہے رات بھی اس میں لگا رہا تک اس چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی کوئی بھی چیز ہو اس کے لیے تو یہ طبیعت نہیں لگتی یہ شروع میں تو طبیعت نہ لگے تو بھی پڑھائی جائے گی بھائی نماز پسند ہے ایک آدمی کا یہ کبھی نماز نہیں لگتی کیا کر مٹی ایک پھٹوا دے گا نماز نہیں پڑھتے ماں کو ملے گا ماں کو فرض ہے طبیعت لگے گی نہ لگے آپ کو پڑھ لوں آپ پڑھیں گے آپ کا پرندہ ادا ہو جائے گا طبیعت لگا کر پڑھیں گے تو بھی پرندہ ادا ہو گیا اور طبیعت لگائے لگے بدل پڑھا تو بھی پریدا ادا ہوا طبیعت لگنے پر اللہ کا حکم ہے پورا کرنا ہے ہم جب پورا کریں گے اللہ آپ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سو پہلے کی گی تاکہ ہمیں پرواہ ملے گا اور ہم لوگ سماج بھی ملے گا چاہے جی بڑے گا وہ تو ابھی جو چھت اٹھائے اٹھائی دیتا تو ہم ملے گا ایک آدمی ملازمت اور نوکری کرتا ہے آپ کیا کر کے پوچھے تو مطلب کہ نوکری میں جی نہیں رکھتا تو آپ پوچھیں گے نوکری کیسے کے ہم نہیں کرتے ہو اور وہ تنخواہ کی چلے ہی نہیں تنخواہ ملتی ہے ہمیں تو کروڑوں والی جس کا ہوگا دوسری اور ڈھونڈنی پڑے گی تم کو بارہ تو مقصد ہے یہ لگے گا نہ لگے یہ لگا کر کرو گے تو بھی سنتا ملے گی بغیر لگا کر کرو گے تو بھی سنتا ملنے والی ہے بارہ تو میرے ہاتھ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے طبیعتوں کو آپ کو کیا ہم نے محنتیں کی محنت نہ کرنے کی وجہ جو ہے یہ چیزیں ہمیں بڑی معلوم ہوتی ہیں ضرورت ہے اس کی طرف محنت کرنے کی توجہ کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے موقع دیا اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے یہاں جو ہے رمضان کے اوقات کو وصول کرنے کے لیے یہ کرنا کتنی بتا مجھے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کی جو خصوصیات بتائی آپ نے خدا رمضان کے اندر سنا ہوگا سب سے پہلی بات ادب شہر رحمۃ اللہ علیہ نے

اس ایک بات ایسی ہے جو ہمارا اس اس پوری کو آپ پڑھیے کے ایک ایک جملے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے رمضان مبارک کی بہت ساری خصوصیتیں بتلائی سب سے پہلی خصوصیت جس کی طور طرح آپ نشان نہیں سمجھ کیا ہے اس میں ایک ہاتھ ایسی ہے جو ہزار لاکھوں سے بدلے جس کو پوری سورت قرآن پاک میں مانی ہوئی اور سجاد رمضان حضرت شیخ مستقل اس کی تصویر اس سورت کی تصویر بھی فرمائی ہے اور یہ بڑی اور یہ تو آپ کے جب اشرے کا احتجاج سید رکھا ہے اس کی بھی جو ہے ہے ہے مختلف وجوہات بتائی یہ مقصد کیا جیسے قدم نبی نے اس کی تلاش کے لیے کیا تھا مجھے بتایا گیا کہ اس میں بھی پہ ایسی چیز ہے آپ کا ایک رات بہتر ہے پورا تراسی سال چار مہینے عبادت کرنے پر جتنا سباب ملتا ہے ایک رات پر ملے گا اسی خوش قسمت کو اللہ تعالیٰ دس راتیں اگر آپ لیں تو پورا آٹھ سو تیس پینتیس سال تک اللہ کی عبادت کرنے کا سباب ملتا ہے اتنی ساری تربیت کے باوجود ہمارے دلوں میں کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے ایسے چندے ہیں کہ ہی نہیں اور ابھی ہم لوگ جب بتا دیا ہے کہ ابھی آپ عادت کرو گے تو تمہاری گہرے لوگوں سے بڑھ جائے دیکھو کہ ہمارے اندر کیسا جذبہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے دنیا کی طرف اور یہ ہمارے آگے اخلاق کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں یہ کیا تھا ہمیں ہماری سب سے بڑی کمزوری دور کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی کے ارشادات پر جو یقین ہونا ہے وہ یقین اسی یقین کو پیدا کرنے کی جب تک یہ یقین نہیں ہوگا وہاں تک ان پر عمل کرنے کے لیے ہمارا دل آمادہ نہیں ہوگا تو ضرورت ہے ایسا کر رہا تھا یہاں لیے آئے تھے کہ ہم جو ہے اپنا اوقات کو صحیح گزار اس لیے ایک ایک لمحے کو اچھی طرح وصول کرنے کی طرف دھیان دیں کسی سے بات نہ کریں جیسا کل بھی لگتا دیتا ہوں ویسے بھی سویا کہ ہم ہاں، مجاہدات کریں آدمی جو مجاہدے کرتا ہے محنت اور مشقت اٹھاتا ہے اللہ کی رضا اور سکون حاصل کرنے کے لیے تو مجاہدات کو چار چیزوں میں انہوں نے منتقل کر دیا ہے ایک تو ہے تقریر تعاون علت کام سے کھانا کم کھانا تقلیل بنا کو کم سوئے اور تقلیل کلام بات کم کرے اور تقلیل علاج والا نہ لوگوں کے ساتھ میل جول کم ہمارے اکابی کو اللہ تعالیٰ جلائے خیر میں انہوں نے ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی صاحب اللہ علیہ سماج میں کہ بھائی وہ کھانا کم کرنا اور سونا کم کرنا پہلے زمانے کے لوگ ان کے کنواں مضبوط تھے تو وہ بھوکے رہنے سے بھی آدھی ان کو بھوکے رہنے سے بھی کوئی فرق پڑتا ان کا بیداری کی لیتے جو ہمارا حق یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے ضروری نیند پوری نہ کریں تو خود سمجھ میں بیمہ رہے گا گڑبڑ کرے گا اندیشہ رہے گا کہ دماغی توازن ختم نہ ہو جائے تو دوبارہ اگر کی اپنی ضروری نیتا ہوتی ضروری ہوتی ہے <laughs> آپ کا یہ ایک شہر بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے ہم آپ کو آ کر سمجھتے تو ہم نے بہت مبارک کی تھی رام چند جاگے اور پھر رات سے ایک آدھ دوسرا تھا اس لیے آج کے بعد دوسرا تھا دھو لیتے ہیں کہ بدل کے بعد کچھ ہوئیں گے تو پانچ گھنٹے کی نیند ہو جاتی ہے اور گزر کے بعد ایک گھنٹہ تو آج گھنٹے تو نہیں ہوگی بلکہ میں سمجھتا ہوں گھر پر آپ تو نہیں سمجھتے لیکن وہاں کی سمجھتے ہیں کیا اور یہاں کی سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیداری کیا نہیں سمجھتا ہوں کیا بات ہے اس کو ہمیں اپنی ہر چیز کا جائزہ لینے کی اور اس کا ممالبہ کرنے کی اور اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کیا یہ تو میں سمجھ رہا ہوں صحیح بھی ہے کہ نہیں اس کو صحیح صحیح ہے آپ سوچو سوچو کہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری ہماری یہ سمجھ غلط نہیں غلط غلط نہیں نہیں کچھ یا حقیقت ہے کیا اللہ کرنا چاہیے دوبارہ ضرورت ہے کہ اپنا اوقات ضروری نہیں ضرور لیکن زیادہ سونا یہ بھی ایک قسم کا ہے اس کی وجہ سے طبیعت کی سست ہو جاتی ہے کام کے قابل رہتی نہیں ہے تو نیٹ تو اسی طرح کھانا کھانا کتنا کھاؤ چاہیے یعنی بہت بناؤ لیکن اتنا زیادہ کھانا کے دیتے رہے گا بڑا ہمارا کام نہیں دو تو اتنا کھاؤ اتنا کھاؤ جب آدمی کھاتے کھاتے سائنس کلاس کماتی کہ کھاتے کھاتے میں اس مرحلے پر پہنچے تب میں آگے پھل پھل لوں گا نہیں تب جیسے ترقی ہو گیا اب آگے کھو کر مارو کھلا اب آگے من پہنچائے جو ہے وہ کھانا کھلتا ہے جو بیچ اتنا کھا اس سے زیادہ نہ اور باقی دو چیزیں جو ہیں جب کھانا نہیں کھائیں گے کمزوری آ جائے نیند پوری نہیں ہوگی تو دماغ پر پر بنے گا لیکن کسی سے بات نہیں کریں گے تو کون سا دماغ چل جانے والا بات نہیں کریں گے تو کون سا دماغ کی توازن خراب ہو جائے بازوں کو تو بات کے بغیر چین نہیں پڑتا نہ خود کیسے بیٹھتے نہ چین سے بیٹھنے دیتے وہ ایک ہم نے پہلے دیکھا یعنی کہ ایسا کا سلسلہ بارہ سال سے چل رہا ہے بعض لوگ تو صبح کو سوتے ہوتے ہیں تازہ ہوئے ہوئے ہیں اور جیون اللہ کے بندے اور اپنے موبائل میں آ کے سارا ہم آپ ستیہ نام کر دیا خراب یہ جو ہے بات میں کرنے سے کون سا نقصان ہونے والا لوگوں سے ملیں گے ملیں گے نہیں کا بگاڑ ہونے والا پہلا یہ دو چیزوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بتانے کی ضرورت ہے اور اپنے اوقات کے لیے انسان اور اوقات کو بتایا کہ اب یہ قسم ابھی آج تک بتائی کیا تھا دور کے نام کے بعد جو ہے وہ اپنے خاندان ہوتا ہے ایک خاص جو ہے ہمارے سلسلے میں جو کے ہیں ڈائبٹیز کیا ہو شگل دیا ہو گاندیا ہو کرو دیا ہو ہر ایک سلسلے جو چیزیں کمی جاتی ہیں وہ ہیں جن طلبات کیا جس کے اندر اپنے لوگوں کو نیتیں آئی ہیں احادیث میں سہولتوں کو سامنے رکھ کر کے ان اکاڑی کا اپنے تجربے سے طریقہ یہ ہمارے یہاں جو اپنے خاندان کے اشتیا سلسلے کا ختم تھا مدد صاحب اللہ صاحب دہلی ہم سلا رہے ہیں اور اول زمین کے اندر جو ہے وہ چاروں سلسلوں کے اپنے خاندان کا طریقہ ذکر کیا ہے اور ہمارے یہاں جامعہ حسینیہ سے ایک انسان قرآن سے شاید ہوا ہے جس میں یہ چاروں سلسلے کے اپنے خاندان ہوئی تھی انٹرویو کیے گئے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ختم خاندان ہوتا ہے اس کی دوبارہ جو کلمات اس میں پڑے جاتے ہیں اللہ اللہ کو رام جا رام جا یہ حدیث کے اندر اور سورہ عالم مشورہ پر دوبارہ یہ تین سو ساٹھ مرتبہ کا ہے تو یہ اصل میں ہمارے ہمارے اکاڈمی کے یہاں معمول میں ہاں، ہر حاجی صاحب کی حضرت نسیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اہتمام تھا وہاں مظاہر کے اندر وہاں صدر شیخ رحمۃ اللہ علیہ میں جو رمضان ہوتا تھا تو مجھے وہاں مولانا حمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جو ہے حکیم محمد قبر اللہ مسلم کے اجل میں سے وہاں کے ناظر تو وہاں کی سلسلہ اور رمضان پورے سال وہاں مظاہرے میں جاری رہتا تھا یہ سلسلہ رمضان میں بھی کو اسی طرح کا پیش کرا کہ اس طرح سے باقی مجھے کوئی ضرورت ہے کیا کرتے ہیں یہاں جانے کا ہماری کو بھی جاری کریں تو اس لیے نہیں بڑا یہاں ہو رہا ہے اس کا طریقہ جو جانتے ہیں پڑھتے ہیں تہران سنتے ہیں آپ اس کے بعد دعا وغیرہ کرتے ہیں ذکر میں مشہور ہوتے ہیں یہ ذکر چاہیے دیکھو آپ کو تو اپنی شخصیات جو ہے تو عام طور پر جنہوں نے بیٹھ کا پالن کیا بیٹھ رہی ہے کیونکہ مسلم افطار جن طلبات کی آبادی اس کو دلی لگائی ہے چنتا کرنا چنتا کرنا پورا ایک پورے سبزی کے ساتھ آبادی حادثہ گھومنے کے تو نہیں ملے گا اصل میں ہمارے بزرگوں نے جو ہے آبادی میں بھی طلبات کی فضیلت آئی ہے

مختلف تعلیمات بڑی فضیلتیں ہیں میں آئی ہیں جن کو بچوں کو سکھایا جاتا ہے پہلا کرنا دوسرا کرنا تیسرا کرنا تاکہ سوا ہمارے لوگ ہمارے نوجوانوں کے گھر میں پہلے کیا کہتے ہیں تو دوسرا کرنا ہمارے کتاب میں دوسرا کرنا بھائی یہ تیسرا کرنا پھر سکھانے کا ذہن میں جو ہے محفوظ کرانے کے لیے

دور سے ہے پہلا کرنا دوسرا کرنا تیسرا کرنا اور اس میں بھی کلے ہو اور اسی طریقے قرآن لائے رنگی ببے ہنگی قرآن لائے رنگی وغیرہ اس سے پھار وغیرہ وہ تو آپ کو پڑھنا اور اس کو پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے نبی نے کہیں اسلام کا مسئلہ مطلب ہے اللہ کا یہ ذکر ظاہری جو ہوتا ہے دور کے بعد وہ ایک مخصوص چیز ہے ہمارے یہاں وہ بدری سے علاج ایک علاج دوا کے طور پر ہے وہ مقصد کے مقلت کو دور کرنے کے لیے وہ ایک طریقہ بزرگوں نے جو ہے اس کو جاری کیا ہے وہ جو روحانی اعتبار سے تبدیل ہے ملک کی بیماریوں کے اس کو ایک دوا بھی ہے دوا بھی کیسے لیے اسے ذکر بس بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اس طرح یہ الزامات کرنے ہم کام کریں کوئی نہیں کرتا تو اس کو ہم کو نہیں کہتے نگرانی بتاتے اپنی غلطی سے ایک آدمی جو ہے اپنے مقصد کو حکومت کو دور کرنے کے لیے خوبصورت طریقے سے کہیں کا ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک بچہ ہندو کر رہا کر رہا اب ہندو کے لیے یاد کرے گا الحمد للہ جب یاد کرے الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اب کوئی اس کو جا کر کے جایا اس طرح پڑتا ہے کہاں پر کوئی ہے ارے بھائی ہوتا ہے اس کو زبان یاد کرنے کے لیے محسوس کرنے کے لیے بات بات ہو رہا اب اسی بچے کو پڑھتے پڑھتے نہیں جاتی تو وہ کھڑا چل رہا اور تو اس کو لے جاتا تو پھر گے کھڑا تو بل رہا ہے کر رہا ہے تو بس میں نہیں دیکھتا ارے بھائی یہ طریقہ آیا بلکہ یہ تو نیچا جو ایک یہ تھا کرنے کے لیے اپنا کام کرنا تھا پہلے میں نہیں جا رہی دوسرے میں یہ جو ضرورت رکھوائی جاتی ہے ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں تو بات کہنے کا آپ یہ ہے کہ بزرگوں نے قلب کی غفلت کو دور کرنے کے لیے یہ طریقہ دوبارہ کے ذکر رہی ایک مخصوص یہ سمجھنے کے لیے علاج ہے دوا اور آپ جانتے ہیں کوئی بھی دوا علاج ہوتا وہ معانی یعنی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کیا کوئی بھی آپ کے پاس جنرل بات جانتے ہوں یعنی کہ آپ کو جنرل ہو گیا تو آپ اپنے باپ کا پاس جائیں گے وہ تجویز کرے گا تو آپ کو یہاں سبھی کریں گے آپ کو پیر سکتے اس ہمارا اسی طریقے سے یہ بھی علاج کے طور پر رہے تو کیا جاتا ہے کمپنی کو بتایا گیا وہ کب تک آپ دوسرے آباد میں ہیں وہ اس وقت اپنا قرآن کی تلاوت کریں سیاحت پڑھیں ان کی سچیات کی لگائی ان کے کرنا چاہیں اور اس کے بعد پھر فصل سے پہلے آرام بھی کر لیتے ہیں جو بھی فصل سے ادار ہوگی اس کے بعد پھر یہاں کتاب سنائی جائے گی ایسا کرتا سلسلہ ایک پورا انتظام ہے اس انتظام میں جو سیمایاں مالیاں مال میں پانچ مختلف نماز نماز کے ساتھ ادا کی جاتی ہے وہ اس کے بعد پھر جو ہے یہ جیسے کہ خدمت ہوا چلے جاتی یا ختم ہوا اور دعا کتابیں سنائی جاتی ہیں کوئی آباد کمانے کو اپنے اپنے وقت پر شرکت کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے حاضر پاروں کا کوئی امتیاز اپنا آمال اپنی تلاوت اپنا نکرا اپنی تصویرات اپنی دعا اس کا اہتمام اور یہاں آئے تو جیسا کہ میں کل بتلا چکا ہوں اس عادت سے بھی ڈالنا کے جاؤ کہ بھائی سہج وہاں گھر سے نہیں پڑتے یہاں اہتمام ایسا کرو اور اللہ سے مان کر کے جاؤ یہاں جانے کے بعد بھی جو ہے ہم پر سہج کر سکتے تعلیم کی نماز نہ بڑی اہمیت یا خاص کر کے ایسے سے جڑے ہوئے نیم کا کام کرنے والے جو افبار ہیں ان کے لیے تو فرض کا درجہ سکتی ہے جب تک اس کا استعمال نہیں ہوگا وہاں تک جو ہے وہ اپنے جن کاموں میں جان پڑے گی نہیں اس لیے اس کا خاص اس ان کو بھی چاہیے کہ وہ کے آدمی اپنے اپنے گھروں پر رہتے ہوئے بھی سال بھر اس کا خصوصی اہتمام آئندہ کا بھی موقع ہوا اس سلسلے میں ان شاء اللہ کروں گا تمہارا یہ ادار اور یہ ساری تنقیدیں جو کرنے والوں کو بھی بتایا جاتا ہے ہم نے غلط ذہن میں بٹھا مطلب تصویرات تلاوت کے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ گویا ملے تو یہ کام یعنی ہمارے ذہن میں ایک غلط نزیہ بیٹھا ہوا ہے تو کبھی فرصت ملی ستریاں نہیں ملی اس کا موقع نہیں ملا ارے بھائی یہ تو ہماری روحانی ضرورتیں روحانی روحانی اعتبار سے ہمارے لیے یہ ضروری چیز ہے جیسے ہمارا ایک جسم اور ہماری روح اس جسم کے تقاضے وہ جب تک کے پورے نہیں کریں گے وہاں تک جسم ٹھیک رہے گا بھوک لگتی ہے کھانا کا تقاضا پیاس لگتی ہے پانی پینا یہ تقاضا ہے تھکاوٹ ہوتی ہے اور دوبارہ طبیعت سے نشاد پیدا کرنے کے لیے سونا آرام کرنا یہ کو کام تقاضا اسی طرح دو چار دن کے بعد طبیعت سے جو ہے وہ گیس گیس کی وجہ سے تاج کی محسوس ہوتی ہے نہ دھو کر کے جو ہے جسم کو ٹھیک ٹھاک کر لینا کپڑوں کو درست کر لینا یہ جسم کا ہے تقاضا اگر یہ ان کو اگر تم نہیں پورا کرتے تو ہم بیمار ہو جائیں تو ہم اپنے جسمانی تقاضوں کے ایسے عادی بنے ہوئے ہیں اس میں برابر بھی کمی ہمیں میں ہمیشہ پیسے والوں کو کہا کرتا ہوں کیا صبح کی چائے پیتے کبھی مانگا ہوا رشتے داروں میں کوئی بیمار ہوا یا کسی کا انتقال ہوا لینا میں گئے لیکن چائے چائے تو کہیں بھی آسان وقت آئے گا یہاں کوئی گاڑی ہے کہ نہیں ہوٹل ہے کہ نہیں کیا ہے کسی بھی طرح دور جان کے بارش کتنی ہو جائے یہ رات پر بارش ہوتی رہی گھر میں جو ہے پانی کا پکا تھا تو صبح کو بیوی کو کہیں گے پرانی سب کو ٹیبل پر رکھ کر کے بارا چائے گا پانی تو ٹپکتا رہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہاں گئے جنازے میں شریف ہوئے ٹھیک ہے لیکن وقت آئے گا تو چاہیے تو گھر میں بیوی ایمان کی رات سے رات کے پیٹ میں درد تھا صبح ہوتے ہی ڈاکٹر کے یہاں لے کر کے گئے لیکن یہاں یہاں یہاں کسی میں میں کے پہ والی ہے ہے کہ اپنی تو تو کیا چائے چائے اور اور کوئی آپ آپ کو نہیں معاملے اس کا اہتمام کرتا تو یہاں پہ آپ کو بنا سکتے اللہ کے مندر فرض نہیں یہ روحانی بندے پر اور ہم سمجھ سکتے نہیں روحانی آگا جب تک کھلا نہیں کرتے وہاں تک ہم ہماری روح کی صحت اور دوسرے کی بات نہیں تو بہار آپ یہ جسمانی کرتے ہیں ان کو اپنے کھانے کا وقت آپ سفر کر رہے ہیں پہننے بیٹھتے ہیں کل تک پہننے بیٹھتے ہیں کہ جبان کھڑے کھڑے جا اور کھانے کا وقت ہوا کیا ہوگا ارے بھائی کون سا اس کتنا بل کھڑا ہے کوئی بدلا ہوا یہاں تھی اس لیے تصویر نہیں ہو سکی فلانا اس لیے تصویر نہیں ہو سکی فلانا ہو گیا اس لیے تسلی نہیں پڑ پا رہا چاہے کھانا چھوڑا سونا چھوڑا نہیں چھوڑا تو بلکہ وہ نہ کریں تو کوئی غلط مر نہیں جائیں گے ایک وقت تک نہیں کھائیں گے لیکن یہ نہیں سوچ تمہارا یہ جو آمال تھے آمال کی آ ڈالو پابندی کرو آج تک یہی چیز ہمارے اندر ہمارے اخلاق کا ہمارے اکاویل کا حال ہم سنتے ہیں سنتے سوچتے ہیں دو اور تین چیزوں کا اتنا زیادہ استعمال کرتے تھے کہ ہم سوچتے تھے مان اپنا مقصد زندگی سمجھا تھا تو اپنی ضرورت سمجھی تھی اس کو ہم اس کو ضرورت نہیں سمجھتے دوبارہ اس کے لیے اپنے آپ کو نوازن کر کے اس کا ہاتھی بنانے کی ضرورت ہے اس کی طرف توجہ کریں اور جو مہینے کے معمولات ہیں ان معمولات کو بھی ادا کرنے کا خاص اہتمام ہو یا جہاں کر اپنا وقت ضائع نہ ہو بات چیت نہ ہو نظریات شکار گفتگو گپ کا خاص موقع ہوتے ہیں پڑھائی کے بعد جو ہے یہ دعا وغیرہ سے اور بیان کے فائدہ ہونے کے بعد اور ناشتے کا وقت آتا ہے یہ خاص موقع اس موقع پر اپنے آپ کو نظریات سے بچانے کی ضرورت ہے کہیں جائیں گے وہاں ہوگا جب اچھا ہاں لگے گا اعلان کو آپ یہاں بیٹھ کر اپنی قرآن کرنے میں تصویر پڑھنے میں مشکل ہو جائے اسی طرح مریض کے بعد سنت عوامی کی پالی ہونے کے بعد کا وقت وقت ہوتا ہے لوگ اس جو ہے گپ شپ یا کھانا کھانے کے بعد نشان سے پہلے گپ شپ سے مشغول ہوتے ہیں یہ جو تد اوکا خاص جن آدمی یہ ابھی ان کو بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے ان کے ان شاء اللہ دوسرے اوکاشوں کو آسانی سے کر پائیں گے بارہ ضرورت پڑ کہ اپنے وقتوں کو اس صحیح استعمال کریں اس کا مثال بنائیں یہ چیز ہم سے سیکھ کر کے جائیں اور آئندہ اپنے اپنی جگہوں کو جانے کے بعد اپنی زندگی کا نظام ایسا ترتیب دے کہ ہماری زندگی کے دن کے اوقات وہ اللہ تعالیٰ نے کام فرمائے ان کو ہم اچھی طرح وصول کر پائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو